اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں